وخير الهدي هدي محمد صلى الله الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل وكل وكل مهدسة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم و رحمان وا خوم محترم سامعین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ صورت قلم کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے کہ وہ ان نقل خلق عظیم اے ہمارے نبی آپ کو لوگ مجنون آپ کو پاگل آپ کو جادوگر کہتے ہیں لیکن یہ سب باتیں جھوٹی ہیں بات اصل ہے وہ ان نقل خلق عظیم آپ کو اللہ تعالیٰ اخلاق حسنا کے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر قائم رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنا والا بنائے نبی علیہ السلاط وسلام مسلم حقیقت ہے کہ پوری کائنات میں اولین آخرین سے میں ہر ایک میں سب سے بڑے اخلاق والے آپ تھے اور سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اخلاق حسنہ پر جس نے محنت کیا ہے دعوت دی ہے اور قوم کو بلایا ہے وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے مسرد احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے لوگ ان نما نماز مکار مل اخلاق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دی جائے اخلاق ہسنا کو عام کر دیا جائے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد دوستو یہ تھا کہ دنیا سے بد اخلاقی کا قلعہ کما کر دیا جائے اور اخلاق ہنسنا دنیا میں عام ہو جائے ان نما و عشتوں یہ او تب نما مکار افراد اسی لیے اسلام نبوت ملنے کے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ اخلاق ہسنا پر قائم تھے اور اخلاق ہسنا کی آپ دعوت دیا کرتے تھے امام تلمیدی امام احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین نے حضرت جابر بن عبد اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اور تقریباً یہی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نما انہوں سے بھی مروی ہے جس میں نبی علیہ سلاط اسلام نے ایک اچھے انسان اور ایک برے انسان کا جو معیار قائم کیا ہے اخلاق حسنا اگر انسان کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ بہترین انسان سمجھا جاتا ہے اور اگر انسان کے اندر ہزاروں خوبیاں ہوں لیکن وہ بد اخلاق ہیں تو اس کا شمار نیک لوگوں میں عزت والے لوگوں میں نہیں ہوتا حدیث کے اندر آیا نبی نویر اسلام فرماتے ہیں اے لوگ ایک نام احاط سے کم لے لیا وہ اکراب یوم القیامت افلاح سے نقم اخلاق اے میرے امت کے لو یاد رکھو قیامت کے دن ہمارے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہوگا وہ اقرب منی مجلس یوم قیامت اور قیامت کے دن سب سے قریب مجھے میرے قریب سب سے زیادہ میرے قریب اللہ تعالیٰ اس انسان کو جگہ عطا کرے گا جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا ایک انسان دنیا کے اندر اور آخرت میں بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام کے قریب میں جنت ملے اللہ اس کے رسول کا محبوب ہو وہ انسان جس کے مطابق آپ فرماتے ہیں احا سین حکم اخلاقا تم نے جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور اتنا ہی زیادہ نبی علیہ السلام فرماتے ہمارے قریب اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے اللہ ہم سب کو اخلاق حسنا سے نوازے پھر آپ نے آگے ارشاد نمایا اے وہ بد اخلاقی سے اپنے آپ سے بچاؤ وہ ان نہ اب ادک اب ادا الیا وہ اب ادکی مجری سے رہ سرا شام اے لوگوں قیامت کے دن حسر کے میدان میں سب سے زیادہ مبہود ترین انسان سب سے زیادہ جس انسان سے اللہ کے رسول نفرت کرتے ہوں گے اور سب سے زیادہ دور جس کو رکھا جائے گا وہ بدبخت ہے جس کے اندر تین برائیاں پائی جائیں کا روز وز متشد کون وز متفح کون او کما کارا رہے سراسن پہلے نمبر پر سر سارون ہے دوسرے نمبر پر متشد کون ہے اور تیسرے نمبر پر وہ متفح حقن ہے صحابہ نے کہا شاہور کا یارسوللہ رفنا سارونا وز متشد کون ول متفح کون یار رسول اللہ سرسارون اور متشدقون کو تو ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ متفحقون کون ہے یہ تین قسم کے لوگ تھے سرسارون متشدقون کون اور متفحقون صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سرسارون کو بھی جانتے ہیں متشدقون کو بھی پہچانتے ہیں لیکن متفحقون کو نہیں جانتے وہ کون بدبخت ہوگا آپ نے ساتھ روایا المتکبرون لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنے والا تکبر کرنے والا غرور اور گھمت کرنے والا انسان یہ سب سے بدترین درجے میں قیامت کے دن شمار کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا مبغوض ترین انسان ہوگا یہ پوچھا گیا سر سارون تو صاحب کہاں نے کہا ہمیں معلوم ہے سر سارون کہتے ہیں کثیر الکلام فضول میں بکواس کرنے والا زبان چلانے والا جہاں بیٹھا ہے خاموش رہنے کے بجائے بکتا ہی جاتا ہے فضول کی باتیں کرتا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سرکار ول متصد کون آپ نے متصد کون کہا جاتا ہے وہ انسان جو سامنے والے پر زبان درازی کرتا ہے بد کلامی کرتا ہے فوش کلامی کرتا ہے اور باتوں باتوں میں سامنے والے پر زیادتی کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے آپ نے ساتھ مایا سب سے بدترین انسان یہ ہوگا حضرت امام مدی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمل رحم اللہ یہ سارے محدثین حضرت حضرت ذر کے ساری اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا خصوصاً حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں جس دن نبی علیہ تلاسام ہمیں یمن کا گورنر یمن کا قاضی یمن کا مفتی اور یمن کا گورنر ہاں، اور معلم بنا کر کے آپ ہمیں بھیج رہے تھے اس موقع پر آپ نے ہمیں وسیعت کیا تھا فرمایا تھا یا معاذ یا معاذ یا ابا ذر اللہ ہے کنتا وہ وہ حسن تھا خال آر فرمایا اے معاذ تم کو ہم گورنر بنا کر کے معلم اور قاضی اور مفتی استاد بنا کر کے ہم یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں تین چیزوں کا خاص خیال رکھنا نمبر ایک اتق اللہ ہے سما کنتا دنیا میں کہیں بھی رہو مدینے میں رہو مکے میں رہو یمن میں رہو اپنوں میں رہو یا گئے اندر ہو مسلمانوں میں ہو یا غیروں کے اندر دنیا میں جہاں کہیں بھی رہنا اے محاذ اللہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ایک انسان کے دل میں اگر تقوا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہے گا اس کا تقوا اسے اللہ کی فرما برداری پر آبادہ کرے گا دنیا میں انسان کہیں بھی ہوگا اس کو اس کا تقوا اسے برائی سے روکے گا نبی رہ سراج صاحب نے فرمایا اللہ ہے سما کن تھا اسی لیے نبی علیہ السلام تقوی پر بڑا زور دیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو کہتے ہیں نبی علیہ السلام ساری زندگی لوگوں سے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور کہتے اللہ اصل کل ہدا وقت ول ولافا یہ دعا یاد کر لو تقوی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نبی ایک رات شام اللهم انی اسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہ مجھے تقوا عطا کر دے اللہ مجھے علم عطا کر دے اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما اللہ مجھے ہدایت پر مرتے دم تک قائم رکھنا اللہ مجھے سب سے بے نیاز بنا دے یہ نبی ریسا سان کی پیاری دعا تھی کیوں انسان کے اندر اگر تقوا آ جائے تو نبی رہسرا شام نے ایک موقع پر ابو سعید الخدری رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ابا سعید اگر کبھی تکو اللہ ہی اپنے اندر تکوا پیدا کرو چونکہ اس اسلام کا سارا دار و مدار اللہ رب العالمین نے تکوا پر رکھا ہے اللہ ہم سب کو تکوا سے عطا کرے نمبر دو آن فرمایا اے معاذ تم یمن جا رہے ہو پہلی نصیحت یہ ہے کہ تک اللہ ہے سما کنتا جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا نمبر دو واٹ میری سید الحسن اگر شیطان کبھی تم سے کوئی گناہ کروا دے تو اس گناہ کے بعد فوراً نیکی کر دینا تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم کر دے نیکیوں کے برکت سے برائیاں تمہاری مٹا دے نمبر تین جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اے وہ لیکن حسن یہاں سے جا رہے ہو دنیا میں جہاں بھی رہنا اپنے ہو یا پرائے ہو پہچان کے ہو یا اجنبی ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو یہودی ہو یا عیسائی ہو دنیا کے ہر انسان سے ملنا تو اخلاق حسنا کے ساتھ ملنا تمہارے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں اخلاق حسنا سب سے عظیم ترین نیکی ہے جو قیامت کے کے دن میدان میں بخشوانے اور جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے بنتا ہے اسی لیے حضرت ابو دردا رضی اللہ ہو سے امام ترمیدی امام ابو داؤد امام احمد بن حمد امام تہی اور بہت سارے دیگر محدثین نے نقل کیا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے ارے فی میدان العبد یوم القیامت من خلق حسن ان اللہ لیبغض الفاہش البدی او کما کارا رہسرا سام آپ نے ساتھ مایا اے لوگو تمہاری ساری نیکیاں اور تمہارے سارے گناہ زندگی بھر کے ان کو وزن کرنے کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ترازو قائم کرے گا ایک پدرے میں نیکیاں ہوگی اور دوسرے میں تمہارے برائیاں ہوگی پھر اس کے بعد وزن بیان کیا جائے گا اور یہی نجات کا وقت ہے فمن سکورت موازین ہو ہم المفل ہوں جس کی نیتوں کا پرنا بھاری ہو گیا وہ تو کامیاب ہوا جنت میں گیا اور ممن خپت موادین ہوں تو الائی کلین خسرو انفسم ہی جہنم خالد اور جس کے نام آمار میں نہ ودن کرتے ہوئے برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا ملرا اٹھ گیا آپ نے ساتھ اللہ کے اللہ فرماتے ہیں یہ وہ انسان جس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا اللہ تعالیٰ بد اخلاقی سے بچائے ایسے موقع پر میرے بھائیو جب انسان کے نیکی اور بدی کے وزن کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا آپ کی ساری نیکیاں ہوں گی لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں مامن شعین اکثر من خلق حسن تمہاری نیکیوں کے پلے میں سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ وزنی نیکی جو ہوگی وہ تمہارے اخلاق ہوں گے اخلاق کے ہسنا سے بڑھ کر کے کوئی باوزن نیکی قیامت آمد سے دن نیکیوں کے ترازو میں نہیں ہوگی اسی لیے فرمایا اب زمانے فل حسن سب سے محبوب اور سب سے بھاری بھرکم سب سے وطنی نیکی جو نیکیوں کے تلادو میں ہوگی آپ نے فرمایا وہ بندے کے اخلاق ہسنا ہوں گے پھر آگے نبی سنا فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے اخلاق کو سنبھالو اچھے اخلاق والے بنو اپنے اخلاق کو درست کرو اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھے بناؤ کیونکہ آپ نے ساتھ فرمایا بہل قل حسن ایک اچھے اخلاق کا بندہ اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے لئے بلو کو درازت رات بھر تحجد کی نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے اپنے روزے اور اپنے تحجد سے جو اجر ثواب اور مقام و مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آمد کے دن اخلاق حسنا کو اس سے بھی بڑا مقام و درجہ عطا کرتے ہیں ساری نیکیوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنا پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صاحب خل کے حسن بنائے ہمارے اخلاق ہمارے کیریکٹر درست ہوں اللہ اسی لیے اللہ کما حسن فحسن اللہ جیسے اپنے نبی کا چہرہ جیسے اپنے نبی کی شکل و صورت آپ نے بہت اچھی بنائی ہے اسی طرح اللہ اپنے نبی کے اخلاق کو بھی خوب اچھا بنا دے ہمیشہ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے اللہ کما حسن کا ہلکی فہسن خلکی او کما کالا رہ سلا تو شام اکر کو لہٰذا کل گندی ماں تو بھی الحمد للہ وقفا وسلام العباد الدین صفا اما بعد دوستو اللہ رب العالمین نے جہاں اخلاق ہسنا کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ رکھا ہے وہیں بد اخلاقی کو بدترین کردار قرار دیا گیا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچاؤ بد اخلاقیاں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہیں ان میں سے چند اے چند اے پہلی برائی جو ہمارے معاشرے میں پہلی بد اخلاقی جو موجود ہے وہ یہ دوستو تھوڑی سے بات کسی مسلمان بھائی کی یا کسی بہن کے متعلق کسی پڑوسی کے متعلق ایک چھوٹی سے غلطی یا برائی ہمیں نظر آ گئی تو اس کا پھیلانا ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک موقع ملا ہے اس کو پورے گاؤں کے اندر یا پورے محلے میں پھیلا کر کے اس کو بدنام کر دو معلوم پاتا ہے تو اس طواب کا کام ہے اس لیے ہر ایک بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے اور اپنے ایک بھائی کو زمین اور خار بنا دیتا ہے رب العالمین نے سورت نور کے اندر ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ان نلین النا لہم آباد فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون جو لوگ بہیائی اور برائی اور کسی کو بدنام کرنے والی باتوں کو لوگوں میں عام کرتے ہیں جو ہے گونا کو لوگوں میں عام کرتے ہیں اور اس کو خود پھیلاتے ہیں کیا ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ لہو بابا علیم الف دنیا ایسے لوگوں کے لیے دنیا دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ نے بڑا دردناک عذاب مقرر کر رکھا ہے اور بات تو بڑی چھوٹی ہے کسی کے اندر کوئی عیب کوئی برائی دیکھی آپ اصلاح کرنے کے بجائے آپ لوگوں میں اس کو پھیلانے لگتی ہیں اس کو تم معمولی سمجھتے ہو معاشرے میں معاشرے کے لیے اور خود تمہارے آماد آخرت کی بربادی کے لیے کتنا یہ نقصان ہے اور کتنی بڑی چیز ہے رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ جان جانتا ہے تم اس حقیقت کو نہیں جانتے اسی لیے اگر کسی بھائی میں کوئی عیب دیکھا گیا کوئی برائی دیکھی گئی ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے لوگوں میں عام کرنے کے بجائے ہمیں اس پر پردہ ڈالنا چاہیے ہمیں اس کو چھپا کر کے اس کی اصلاح کرنا چاہیے اگر کسی نے اصلاح کیا اور کسی نے اصلاح کی کوشش کی نبی رات شام فرماتے ہیں دو حدیث جس نے اپنے کسی کسی مسلمان بھائی کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالا کہ آمد اور آخرت میں اللہ اس کے ساری برائیوں پر پردہ ڈال دے گا اس کا کوئی ایک گنا ایک ایک برائی بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے نہیں آنے دے گی نمبر دو کتنی عجیب سے چیز ہے نبی میرے فرماتے ہیں ایک انسان اپنے معصوم بچی کو زندہ زمین میں گاڑ رہا ہو اگر کوئی مسلمان پہنچ کر کے پیسہ دے کر کے باپ کو راضی کر کے اس کی لڑکی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے لڑکی کی جان بچایا اس کی تعریف اس کی تربیت کیا اور بڑی ہونے کے بعد شادی کر کے رخصت کر دیا اس انسان کو لڑکی کی کی جان لڑکی کی تربیت غیروں کی بیٹی کی پرورش کرنے کا جتنا ثواب اللہ دیتا ہے اس سے کہیں دادا اللہ اس مومن کو ثواب دیتا ہے جو اپنے بھائی کے ایپ پر پردہ ڈال دیتا ہے میرے بھائیوں ہم سمجھتے ہیں بڑا کمال کر رہے ہیں اس لیے ہمیشہ برائیوں کا پردہ ڈالو نمبر دو جو بد اخلاقی ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کسی کے عیب کو ڈھونڈنا کسی کی جاسوسی کرنا کسی کے پیچھے پڑ جانا اس کے بیٹے بہو کیوں سکون سے ہیں یہ کیوں ترقی کرتا جا رہا ہے یہ کاروبار میں کیوں بڑھتا جا رہا ہے تو اپنا ٹائم برباد کر کے کے اس پیچھے پڑنا یہ بدترین بد اخلاقی ہے اور آج ہمارے معاشرے کی تباہی اور بربادی اور آپس میں اختلاف اور جھگڑے اور ناراضگی کا یہی بہت بڑا سبب بنا ہوا ہے اسی لیے سن نبی داؤد اس کی روایت نبی علیہ سراب سانگ رشاط رماتے ہیں اے مسلمانوں خبردار اے مسلمانوں خبردار لا المسلمین اپنی زبان سے اپنے ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو مسلمانوں کی جیبت چگلی نہ کرو ان کی شکایتیں کرتے ہوئے نہ کرو ان کی خطاؤں کے ڈھونڈنے میں محنت نہ کرو ان کی خطاؤں کو تلاشو نہیں جو آتی ہے جو بدبخت جو میرا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو پورنا چاہتا ہے اور عیب کو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ کر کے اس کے عیوب کو پوری دنیا آخرت میں پھیلا دیتی ہے انسان اپنا فائدہ ذرا سوچے غیروں کے عیوب کے پیچھے پڑے ہمارے عیوب کا پردہ فاش اللہ تعالیٰ کر دیا کرتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ سن ربی داؤد کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہے اللہ رسول ساتھ رماتے ہیں اے لوگو لما اور مرل تو بے اناسن لہو مر کل کن اور پارون و اے لوگوں میں راج والی رات میں ہمارا گزر ایک ایسے قوم کے طریق سے ہوا جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ان کے ناخون ہاتھوں کے ایسے نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے چاقو کے جیسے ہیں اور وہ تابے کے نوکی ہیں دھار دار ان کے ناخون بنے ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہر انسان ان لوگوں کو دھاروں سے ناخونوں سے اپنے چہرے کو نوچتا ہے اپنے جسم کو نوچتا ہے اپنے کچے گوشت کو سباتا ہے میں نے کہا یا جبرائیل انہا یہ کون سے لوگ ہیں جو اس قدر ان کے تھے تلواروں کے مانند سورے کے مانند بڑے دھاردار بنے ہوئے ہیں اور اپنے چہرے اور اپنے بدن کے گوشت کو چبا رہے ہیں نوچ نوچ کر کے یہ کون سے لوگ ہیں جبرائیل امین نے کہا ہاں یہ وہ بندے مسلمان ہیں یہ آپ وہ امتی ہیں جو لوگوں کی جیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کی توہین اور لوگوں کی عزت پر ڈکیتی ڈالا کرتے تھے اللہ اس برائی سے سب کو بچائی اللہ ہمیں نیک بنائے سارے بنائے ہمیشہ ایک دوسرے کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو ہمیشہ دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالو دوسرے کے نتائج اور عیوب سے درگزر کرو الفت محبت کا ماحول پیدا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے موہد بنائے متب سنت بنائے اللہ سب کو باخلاق بنائے اللہ ہمیں جو بیمار ہو سکا کلتا فرما جو مقرود اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے عالمین ہم جیسے جو پورے بھٹکے ہیں ان کو ہدایت پر لگا دے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ امن امان نصیب فرما اور ہمیشہ ان کو صحت اور عافیت میں رکھے اور اللہ ان سے اچھے کام لے وہ کام لے جس میں امت کا فائدہ ہو ملت کی فلاح ہو ہم پوری مسلمان امت کی کامیابی ہو ہر ایسے کام چل رہا ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت ملت قوم کے لیے نقصان دہ ہو اور جس شہر میں رہتے ہی وہاں کے گھر کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ ان کو صحت و حافظ نصیب فرما اللہ رب العالمین سے زیادہ زیادہ دین کا کام لے لے ہر غلط کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے اللہ اچھے کاموں میں ان کو استعمال کر لے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ امر بالعدل والحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر